عبدہ نے بن عروہ سے اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم تک روایت کی اور بات کا حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6286